فرعونیوں سے فرعونیوں کا مطلب کیا ہو گیا فرعون جیسے ہم کہہ دیں امریکیوں سے ہندوستانیوں سے آل کا لفظ آیا ہے آل جو ہے سب میں شامل کر دیا گیا اس کا ترجمہ اہل بھی کر سکتے ہیں اہل فرعون اہل فرعون سے یہ کیوں کہا گیا اس لیے کہ تھوڑا سا تاریخ کی طرف پیچھے جائیں گے ساڑھے تین ہزار چار ہزار سال پہلے تو فرعون جو ہے ہم لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا ایک بادشاہ تھا جو حضرت کے مقابلے میں آیا فرعون ایک لقب ہے فرعون جو ہے ایک لقب ہے میں آپ کو انگلش کی مثال دیتا ہوں سمجھ جائیں گے آپ نے پڑھا ہوگا جارج پنجم ایڈورڈ ہفتم پڑھا ہے نا ہاں one six six Edward Edward یہ تو کیا تھے بادشاہ تھے اس زمانے میں لقب ہوتا تھا سکس سیون تک چلا جاتا تھا فرعون کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے فرعون کا جو سب سے پہلا نام تھا وہ افاتون تھا کچھ لوگ کہتے ہیں تلاتم ابرانی زبان کا لفظ تھا وہ تھا بادشاہ بعض لوگوں نے بتایا حضرت موسا کے زمانے میں جو فرعون تھا وہ پانچویں نسل میں تھا یعنی پانچواں فرعون تھا کچھ لوگوں نے کہا چوتھا ہے تو اس میں اختلاف ہے بہرحال تاریخ کے حساب سے چوتھا یا پانچواں بہرحال وہ فرعون تھا ہاں یہ ضرور ہے وہ اس فرعون کا کردار دیا اچھا نہیں تھا اس فرعون کا کردار یہ آپ کو تاریخی بات بتا رہا ہوں خلاصہ کر کے اس فرعون کا کردار اس لیے بھی اچھا نہیں تھا کہ اس میں زنانہ پن زیادہ تھا سمجھ رہے ہیں آپ اس میں زنانہ پن سمجھ رہے ہیں مخنص کہتے ہیں اس کو یہ مخنص تو نہیں تھا پورا لیکن زنانہ پن زیادہ تھا اس فرعون میں اور جب جب ہاں جب جسمانی اعتبار سے بھی آدمی تھوڑا سا خراب ہو جائے تو ذہنی طور پر مزید ہو جاتا ہے اور کچھ تاریخ دانوں نے تو یہاں تک بتایا ہے واللہ عالم یعنی تاریخ دانوں کا کہنا ہے اس پہ کئی تاریخ داں ہیں ان کے نام بھی میں بتا سکتا ہوں ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فرعون جو ہے جو پیدا ہوا تھا یہ کیسے پیدا ہوا اس اس کا جو باپ تھا نے اپنی بہن سے شادی کی تھی سمجھ رہے ہیں تو اخلاقی اعتبار سے تو ویسے گر گیا یہ بہن سے شادی پرانے زمانے میں ہر ایک نہیں کرتا تھا اور دوسرے آج کے زمانے میں ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر ڈی این اے ملایا جائے بہن اور بھائی کس سے شادی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی بہت اس میں بیماریاں آ جاتی ہیں اچھی نہیں ہوتی بلکہ آج کے زمانے میں تو ڈاکٹروں نے یہاں تک کہا کہ رشتہ داروں میں قریب میں بھی اگر شادی کی جائے تو تھوڑا گڑبڑ والا معاملہ ہے یہ بھی کہا گیا ہے اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی اگر قبیلہ اور بڑھایا جائے دوسری جگہ غیر میں شادی کی جائے کہیں جا کر کر سکتے ہیں اپنے میں بھی کر سکتے ہیں کوئی غرض نہیں یہ تو خیر ایک ضمنی بات تھی تو میں کیا عرض کر رہا تھا فرعون کہہ لیجئے یعنی ریجیکٹڈ مال تھا جسمانی اور ذہنی اعتبار لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان دیکھیے یہاں وہ یہ مت سمجھیے کہ عدل والی بات ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے ایسے ریجیکٹڈ اور ایسے یعنی کہہ لیجیے بد اخلاق شخصیت کو ایک انتہائی نعمت والی چیز دے دی آسیہ آسیہ کا درجہ جو ہے فرمایا گیا حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں وہ سردار کہلائیں گے آسیہ جو ہیں ان چار عورتوں میں تھے حضرت آسیہ حضرت مریم حضرت عائشہ جو کہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتی ہیں حضرت آسیہ تو ان کو ایک نعمت دے دی حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیاوی نعمتوں میں دنیاوی نعمتوں میں سب سے اچھی اور بہت اچھی نعمت یہ ہے کہ جس کی بیوی بہت اچھی ہو اچھی سے مراد ہے کہ وہ یعنی دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار سے بہتر ہو تو اس کو ایسی بہترین باخلاق بھی ملی اور اس میں ایک تکوینی عمر بھی تھا وہ کیا تھا اس کے تو پھر بچہ نہیں ہو رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام کی تربیت وہی کرانی تھی پلوانا وہی تھا پرورش وہی کروانی تھی دیکھیے کیا تقوینی عمر کیوں ہوا یہ واقعہ کا مختصر یہ ہے کہ اس نے ایک خواب دیکھا خواب یہ دیکھا اچھا اس زمانے میں خوابوں کی بڑی اہمیت تھی حضرت یوسف کا جو زمانہ تھا کہ خوابوں کی خوابوں کی تعبیر ہے یہ تو بلا کر لوگوں سے تعبیر نہیں گئی جو تعبیر دینے والے ہوتے تھے وہ بہت بڑے سائنٹسٹ کہلاتے ہیں اس کا اندازہ کریں حضرت یوسف ان میں سب سے بڑے اعلیٰ درجے کے کہلائے تو تعبیر یہ تھی کہ آپ کی یہ جو بنو اسرائیل میں یہ تو قبطی قوم تھی یہ جو قوم ہے کیونکہ انہوں نے زبردستی عال فرعون نے جو ہے قبضہ کیا تھا اس قوم میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو آپ کو پر آپ کا تباہ اور بات کر دیا تو فرعون چونکہ تکبر والا مزاج بھی تھا اور تھوڑا سا ذہن کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں تھا اس نے کہا کیا میں تو متکبر و مزاج تھا اس نے کیا کیا اس نے کہا ایسا ہے کہ جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں سب کو مار دیا جائے سب کو مار دیا جائے تو لوگ جو اس قوم کے تھے وہ گئے ہاتھ بات جوڑ کے کہا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں تو کہنے اچھا کر ایسا ہے ایک سال بچوں کو مارا جائے اور ایک سال چھوڑ دیا جائے ہاں، عورتیں جو ہیں وہ زندہ رہیں گی عورتیں جو ہیں وہ زندہ رہیں گی کوئی حرج نہیں بچوں کو مار دیا جائے صرف اپنی ایک ڈیفنس کے لیے حفاظت کے لیے پوری قوم کے بچوں کو مروا دیا ایسا ہو سکتا ہے جس کا عقل ہی کون صاحب آ جائیں